عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ شروع جنگ عہد میں پہلے مشرقین شکست کھا گئے تھے لیکن ابلیس اللہ کی اس پر لانت ہو دھوکہ دینے کے لیے پکارنے لگا آئے باد اللہ مسلمانوں اپنے پیچھے والوں سے خبردار ہو جاؤ اس پر آگے جو مسلمان تھے وہ لوٹ پڑے اور اپنے پیچھے والوں سے بھڑ گئے حضرت حدیفہ بن ایمان رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ انہی میں ہیں جنہیں مسلمان اپنا دشمن مشرق سمجھ کر مار رہے تھے وہ کہنے لگے مسلمانوں یہ تو میرے والد ہیں میرے والد اور وہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پس اللہ کی قسم انہوں نے ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک قتل نہ کر لیا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ مسلمانوں کی غلطی معاف کرے عروہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے جہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے بسرت یعنی میں دل کی آنکھوں سے کام کو سمجھتا ہوں اور اب آنکھوں سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بسرت اور ابسرت کے ایک ہی معنی ہیں اب دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور ابسرت ظاہر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پینسٹھ